تبعا لما جئت به أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في كلامنا صل على سيدنا مولانا محمد في کا كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اونی كلامنا قابل احترام صدر جلسہ معذب علماء کرام سامعین احسان اور پردہ نشین خواتین اللہ جل جلا لوگوں کا بے انتہا کرم ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں پاکیزہ معطر مقدس کلام پاک کی مجلس میں جمع فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول کروائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے معذر صابر میں الحمدللہ بہت دیر سے آپ حضرات قابل قدر علماء کرام سے قیمتی بیانات سماعت فرما رہے تھے اور زندگی کے تمام شعبوں پر وہ بیانات محیط تھے احاطہ کیے ہوئے تھے بڑا عجیب لگتا ہے اور یہ بات سمجھ سے والا کر ہے اس قسم کی جب مجلسیں مناسب ہوتی ہیں مسلمان جوک در جوک جماعت در جماعت کثیر تعداد میں شریف ہوتے ہیں کہیں کوئی ایسی بات دیکھنے میں نہیں آئی کہ کسی مسلمان نے کسی اللہ کی بات کا انکار کیا ہو اور کسی مقرر کی بات پر احتجاج کیا ہو سب کہتے ہیں آمن نہ سب تکنا آپ جو کہتے ہیں بات سچ ہے ہم ایمان لے آتے ہیں اور ہم تصدیق کرتے ہیں بات داڑھی کی کہے بات جہیز کی کہے نماز کی بات ہو پردے کی بات ہو معاشرت کی بات ہو عبادت کی بات ہو ہر بات پر سر دھننا مسلمانوں کی عادت ہے ساری ساری رات اللہ رسول کی باتیں بیان کی جائیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں سوتے لڑکتے اونگتے چلتے گرتے سنتا ضرور ہے میں کہتا ہوں کہ دنیا کا یہ عجیب تماشا ہے اور یہ عجیب پالیسی ہے جو مسلم معاشرے میں مسلم سماج میں اور مسلم سوسائٹی میں نظر آتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ تصویر کے تھوڑ تقسیم اسناب کا جلسہ ہو ختم قرآن کا جلسہ ہو شب معراج ہو میلاد النبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سنیں گے اور یہاں سے جانے کے بعد کریں گے وہ جو اپنا من کہتا ہو جس کی اجازت سماج دیتا ہو سوسائٹی دیتی ہو کلام پاک کا اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے احادیث سے صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے ہمیں ایک بات کھل کر سمجھ میں آتی ہے ایک ہے مسلمان من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے کلیم طیبہ کو پڑھا اور اس کے تقاضوں کو پورا کیا وہ جنت میں گیا اور ایک ہے کفر کہ جس نے اللہ کا انکار کیا اللہ کے نبی کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا حدیث کا انکار کیا اس کے بارے میں طے ہے کہ اس کا ٹھکانا جہنم ہے مسلمان کے بارے میں طے ہے یہ جنتی اور کافر کے بارے میں طے ہے یہ جہنم میں جائے گا کلام پاک میں اور احادیث سے مقدسہ میں ان دونوں کے بیچ ایک شخص بیان کی گئی ہے جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور جن کا باطن کچھ اور ہوتا ہے جو نام سے قبیلے سے برادری سے کچھ اور لگتے ہیں لیکن اللہ کے یہاں دفتر میں ان کا کچھ اور مقام ہے مسلمان ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک مسلمان ہوتا ہے وہ میلاد پاک کے جلسوں میں جلوس میں وہ تقسیم اسناد کے جلسے میں وہ مسجد میں وہ ممبر کے پاس وہ محراب کے پاس وہ اللہ کے کعبے کے پاس وہ صفا میں مروا میں وہ بازار میں وہ ترازو کے پاس وہ سفر میں وہ حضر میں ہر وقت مسلمان ہوتا ہے مسلمان اسلام سے کبھی الگ نہیں ہوتا جو ایک گناہ کبیلا ایسے بیان کیے گئے ہیں احادیث سے پاک میں جس کے حدت اور جس کی شدید مزمت کے پیش نظر آقا نے فرمایا لا یزنی زانی عین یزنی مؤمن و لا یسری اس سارے وهو یسری بہت سب قسم کے گناہ زنا ہے چوری ہے آپ نے فرمایا کہ مومن اور مسلمان زنا کرے اور چوری کرے بر وقت زنا اور بر وقت چوری ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے لیکن پھر بھی مجھے کرام کہتے ہیں کہ ایمان کا اس کے سینے سے نکلنا اللہ کی مومن کے حق میں ایک نعمت ہے اس لیے ایمان کا دعویٰ کر کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر مرنے کی بات کی زندگی پر ایمان لا کر وہ اتنا گنونا کام کرے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے اس لیے راس محدثین نے کرام بیان فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو حالت ضلع میں اس کی موت ہو جائے اور کوئی کرتے وقت اس کی موت ہو جائے اور خدا کا قہر اور خدا کا عذاب آ جائے ایمان اس کے سینے سے نکل کر چھاتے کی طرح اور چھتری کی طرح بادل کا سایہ بن کر اللہ کے عذاب سے اس کی حفاظت کرتا ہے اس سے صاف ثابت ہوتا ہے مومن جب ایک مرتبہ ایمان لے کر آتا ہے کبھی وہ ایمان سے ہٹتا نہیں مسلمان ایک مرتبہ کلام پاک کو مان لیا تو مان لیا وہ حصہ نہیں ہے کافر کبھی کلام پاک کی باتوں پر ایمان نہیں لاتا آخا کی باتوں پر ایمان نہیں لاتا آنکھوں سے دیکھے مشاہدہ کرے تعویل کرے گا مگر ایمان نہیں لائے گا ابو جہل نے کہا یہ ٹنکر اگر پتھر کلیمہ پڑھ لے میں ایمان لے آؤں گا آخا نے کہا سنیے کنکروں نے کلمہ پڑا تو کہا کہ جادوگروں کا جادو چل جاتا ہے اور جادوگروں جادوگروں کی جادوگری آسمان میں فضا میں نہیں چلتی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاند ہے آپ اس کے دو تک کر کے بتائیے آپ نے انگلش کے شہادت سے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے مان لینا چاہیے تھا جب اس کی پوری ہوئی دلیل سے فراہم کی گئی کچھ جب ایک مرتبہ دل پر بیٹھ جاتا ہے مہر لگا دیتا ہے تو پھر ہزاروں چیزیں اس کے سامنے آئے وہ سر تسلیم خم نہیں کرتا وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگروں کی جادوگری ہم نے سنا کہ زمین میں چلتی ہے اور آپ کتنے بڑے جادوگر کہ آپ کی آپ کا جادو آپ میں بھی نہیں ہے کی خبر سب سے پہلے انوج ہے سنی کہاں کہ اب تو ہتھیار مل گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط پہلی پھیلائی جا سکتی ہے نہ ٹرین ہے نہ ہوائی جہاز ہے نہ راکٹ ہے نہ سائنس ہے نہ ٹیکنالوجی ہے نہ کمپیوٹر ہے اور آپ کہتے ہیں کہ راتوں رات بیت المقدس گئے اور راتوں رات آسمان دنیا میں گئے اور اس کے پاس گئے جنت کا معائنہ فرمایا جہنم کا آپ نے منظر دیکھا اللہ تعالیٰ سے بات کی اور بسترے کی گرمی ختم نہیں ہوئی اور جو ہے اس دروازے کی جو کنڈی ہے اس کی حرکت ختم نہیں ہوئی اب اچھا ہتھیار ہے ہم گمراہ کر سکتے ہیں لوگوں کو غلط فہمی پھیلا سکتے ہیں جانے لگا تو سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ملے کہا کہ ایک آدمی کہتا ہے راتوں رات وہ اپنے بسترے سے بیت المقدس گیا مکت المکرمہ سے پھر وہاں سے یہ ہوا تو آپ مانیں گے کہا یہ کیسے ہوگا کہا یہ تو آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کا اللہ فرماتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں بغیر کیوں چڑھا کے میں تقسیم کرتا ہوں اس لیے اس سے بڑی خبر جب وہاں سے یہاں آتے ہوئے میں مانتا ہوں تو آپ کا وہاں جانا کیسے نہیں مان سکتا ماننے والے بات سمجھ میں آئے نہ آئے مان لیتے ہیں اور نہ ماننے والے آنکھوں سے چاند کو پھٹتا ہوا دیکھ کر درخت کو السلام تو السلام علیہ کا یا رسول اللہ کہتا ہوا سن کر کنکریوں سے کریمہ سن کر بھی نہیں مانتے یہ کفر ہے یہ اسلام ہے اکبر مسلمان تھے آقا کے تعلق سے بات کہی نہیں کہا یہ ناممکنات میں سے نہیں اسی وقت آپ ایمان لے آئے اگر آخا نے یہ بات کہی آخا کا یہ عمل ہے میں تصدیق کرتا ہوں اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب جڑ گیا کہ آپ نے بغیر کیوں نہ کرا سنی بات ابو جہل سے بات کی آخا کی ایمان لے آئے ابو جہل نے آخا سے بات سنی اور انکار کر بیٹھا یہ کفر ہے یہ اسلام ہے اور ان دونوں کے بیچ ایک شک ہے یہ بڑا گڑبڑ کا معاملہ ہے رانی شریف نے مجھے یہ نہیں بیان کرنا ہے کہ ایمان کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا ہے کیا تاریخ بیان کی ہے کفر کی تعریف امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا انہوں نے تعریف کی ہے مجھے کرنا کفر کھلا ہوا ہے اور اسلام کھلا ہوا ہے کافر بت پرست ہے اللہ کا منکر ہے نبی کا دشمن ہے قرآن کا دشمن ہے حدیث کا دشمن ہے اور مسلمان اللہ کو ماننے والا نبی پر جان دینے والا اور سنتوں کا شہدائی ہے ان دونوں کے بیچ ایک جماعت مدینہ منورہ میں تھی اس جماعت کا نام اللہ تبارک تعالیٰ نے منافق رکھا ادا جا کل منافق ان تعالیٰ رسول اللہ ولہ ہو یہ لگو ان تعالیٰ رسول ان المنافقين لكاذبون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس منافق آئے اور گواہی دے اللہ کی ربوبیت کی اور آپ کی رسالت کی واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اللہ گواہی دیتا ہے ایک نمبر کے مکار حرامی جھوٹے ہیں یہ ان کی کوئی بات قابل اعتبار نہیں کوئی بات قابل قبول نہیں مسلمان جنتی کافر جہنمی اور منافق کلام پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک پتھر من النار یہ جو بیچ بیچ کا سب ہے نام کا پٹیل ہے خاندانی ہے اور اندر سے کھوکھلا ہے آقا کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے آقا کے جلسوں میں شامل ہوا کرتے تھے نعرے پکارا کرتے تھے تعریف کیا کرتے تھے لیکن قرآن نے کہا اللہ یہ شخص ان المنافقین القادمون اللہ گواہی دیتا ہے ایک نمبر کے حرامی ایک نمبر کے جھوٹے اور ایک نمبر کے مختار ہیں اور وہ سزا بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سزا کافر کے لیے نہیں جو سزا یہودی کے لیے نہیں جو سزا عیسائی کے لیے نہیں جو سزا ملحد کے لیے نہیں جو سزا امریکی کتوں کے لیے نہیں جو سزا اسرائیلی کتوں کے لیے نہیں کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ امریکہ وقت کی فرونیت کا دعویٰ کرے گا خدائی کا دعویٰ کرے گا کیا امریکہ سپر کور ہونے کا دعویٰ کرے گا اسرائیل کیوں نہ ستم کرے گا لبنان کی تاریخ بنے گی فلسطین کی تاریخ بنے گی عراق کی تاریخ بنے گی اللہ کے ہی میں یہ نہیں ہے عالم الغیبی و شہاد اللہ ہے لیکن ان اسرائیل کتوں کے تعلق سے ان امریکی بندروں کے تعلق سے عیسائیوں کے تعلق سے یہودیوں کے تعلق سے نظاروں کے تعلق سے کافروں کے تعلق سے رام کے لکشمن کے ماننے والوں کے تعلق سے بات نہیں کہی اللہ نے کہا کہ جن کی پالیسی دوہری ہوگی ان نلموں میں والی علی بیرنگ کے منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوگا حادیث میں آقا نے فرمایا منافق کو جہنم کے ایسی سطح میں ڈالا جائے گا اور ایسی جگہ ڈالا جائے گا اور اس کی شدت اور حدت اتنی ہوگی کہ جہنم خود روزانہ ستر مرتبہ اس سے پناہ مانگے گی اللہ ہماری حفاظت کروائے منافق جہنم کے ایسے سطح میں جس سطح سے خود جہنم پناہ مانگے گی چور چور سے پناہ مانگے ڈاکو ڈاکو سے پناہ مانگے انگار انگار سے پناہ مانگے پانی پانی سے پنا مانگے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم جہنم سے پناہ مانگے تو اس کے اندر کس قسم کا آزاد ہوگا تو یہ تین باتیں سمجھ میں آ گئی ایک کا مسلمان ہونا ایک کا کافر ہونا اور ایک ذات ان دونوں کی بیچ بیچ کی ذات ہے وہ اضاق النہ آمن پالو آمن وہ مجلسوں میں جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں جمعہ میں جاتے ہیں قربانی میں جاتے ہیں حج میں جاتے ہیں عمرے میں جاتے ہیں مینا میں جاتے ہیں مستلفہ میں جاتے ہیں ارفات میں جاتے ہیں وہ ادا لک الدیبہ آمن پالو امن وہ لبئی اللہ کی کہا کرتے تھے وہ السلام کو سلام علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کرتے تھے ان کا لیبل ان کا جھنڈا ان کا کریمہ ان کا نام ان کا حسد اور ان کا نصب بدلا ہوا نہیں تھا لیکن اب کیا وجہ تھی کہ اللہ نے کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر جائیں گے فرمایا اس لیے وہ الا علاشیات پالو انما کم انما مستحق مستحون اور جب جاتے شادی کی محفلوں میں اور جب جاتے بازاروں میں اور جب جاتے اپنی بیویوں کے پاس اور جب جاتے اپنی اولاد کے پاس وہی کام کرتے جو دنیا کے کتے کیا کرتے تھے دنیا کے کتے کتے بن کر کر کیا کرتے تھے رام کا پجاری رام کا پجاری بن کر کیا کرتا تھا لکشمن کا پجاری لکشمن کا پجاری بن کر کیا کرتا تھا کی حالت میں کیا کرتا تھا عیسائی عیسائیت کی حالت میں کیا کرتا تھا یہودی یہودیت کی حالت میں کیا کرتا تھا لیکن یہ دوہرا مسلمان اور یہ دوہرا منافع جو منافع کی ذات ہے نام مسلمان کا اور کام کافیوں کا چماروں کا مشرقوں کا عیسائیوں کا کافروں کا وہی داخل و علاشیات ہی نہیں مریضوں میں آئیں گے ناک خان کو پیسہ دیں گے جہیز کے خلاف بات ہو کہ نارا ناریں گے اس کے رسول پر مچل پڑیں گے تو سروں پر آ جائیں گی اور سر دنیں گے ڈانٹ دیں گے وہی داخلو علاشیاتی نہیں اور جائیں گے ٹی وی کے سامنے جائیں گے ٹی وی کے سامنے جائیں گے بازاروں میں جب سیاست کا میدان گرم ہوگا پانچ سو پچاس روپے کے اندر اپنا ایمان بیچیں گے اپنا زمین بیچیں گے کیا مسلمانوں کے اندر وہ لوگ نہیں جو بی جے پی اور بی ایچ پی کے لوگوں کے لیے ووٹ دیا کرتے ہیں ان کے لیے کام کیا کرتے ہیں وہ داخلو شیاتی نہیں تعلق اور جب جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ کہتے ہیں ابھی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور وہ شیطان جو یہ شیطان کے نقطے سے پیدا ہوئے ان کو پوچھتے ہیں نہیں آپ تو وہاں تقسیم اسلاف کے جلسے میں تھے آپ شب برات میں تھے آپ شب قدر میں تھے آپ عید الفطر میں تھے آپ عید الضحا میں تھے آپ احرام کی حالت میں تھے وہ کہتے ہیں ان نمانا مستحدی ہم تو ان کے ایمان کا ٹھٹا اڑانے والے تھے ان کے تلبیے کا مذاق اڑانے والے والے تھے ان کے سختی میں کا وضاح اڑانے والے تھے ہم ہمارا جسم تھا ہماری دل ہمارا دل ان کے ساتھ نہیں تھا ہماری روح ان کے ساتھ نہیں تھی ہماری محبتیں ان کے ساتھ نہیں تھی مجبوری کھینچ کر لے آئی اس لیے نام عبداللہ تھا مجبوری کھینچ کر لے آئی اس لیے کے نام سلیمان تھا مجبوری کھینچ کر لے آئی کہ مسلمان کی ساتھ میں پیدا ہو گئے مجبوری کھینچ کر لے آئی عائشہ سمیہ نام تھا ورنہ کوئی واقعہ علاج شیاتی نہیں تمہارے طرح ہمیں گاڑی منانا پسند ہے تمہارا لباس ہمیں پسند ہے تمہاری معاشر ہمیں پسند ہے تمہارا کلچر ہمیں پسند ہے تمہارا گانا بجانا ہمیں پسند ہے تمہارا سنیما دیکھنا ہمیں پسند ہے تمہارا خبر ہمیں پسند ہے تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ کفر کو کفر کے نام پر تم کرتے ہو ہم کفر کو اسلام کے نام پر کرتے ہیں آؤ کتنا بڑا مجمع ہے یہاں پر کسی کے جاسم کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے آپ میرے جبڑے کو دیکھ سکتے ہیں میری داڑھی کو دیکھ سکتے ہیں میری ٹوٹی کو دیکھ سکتے ہیں میرے دل میں کیا ہے نہ میں بتا سکوں گا نہ آپ بتا پائیں گے یہ اللہ بہتر جانتا ہے یعنی وہ العین ما سکے سدور وہ آنکھ کے اشارے کو جانتا ہے وہ دلوں میں چھپے ہوئے کھیت کو اور دلوں میں چھپے ہوئے راز کو وہ جانتا ہے حضرت ایمان یقیناً دل سے تعلق رکھتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور آپ سے تعلق اور آپ سے محبت یہ دل کا کام ہے لیکن دنیا میں وہ کون سی خوشبو ہے جسے محدود کیا جا سکتا ہے دنیا میں وہ کون سا پھول ہے جس کے حسن کو سمیٹا جا سکتا ہے دنیا میں وہ کون سا آلہ ہے جو چاند کی چاندنی کو محدود کر سکتا ہے دنیا کے اندر وہ کون سی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے جو سورج کی کرنوں کو محدود کر سکتی ہے بتائیے جو سورج کی کرنیں محدود نہیں ہو سکتی اور چاند کی چاندنی محدود نہیں ہو سکتی پھول کی خوشبو اور پھول کا حسن محدود نہیں ہو سکتا یہ ناممکن ہے کہ دل میں ایمان ہو اور اس کا اثر کتاب پر نہ ہو اس کا اثر چہرے پر نہ ہو اس کا اثر معاشرت پر نہ ہو اس کا اثر محلے میں نہ ہو اس کا اثر کاروبار میں نہ ہو اگر دل میں کفر ہوگا کفر جھلکے گا اگر دل میں ایمان ہوگا تو ایمان جھلکے گا یہ تاریخ بنانا لانا یہ یہود و یہودہ کا لباس پہننا یہ جھوٹ بولنا یہ غداری کرنا یہ دھوکے کا معاملہ کرنا یہ شادی میں جو ہے اس کا لین دین کرنا یہ ٹی وی کے اداکار جو سور کھانے والے ہیں کتا کھانے والے ہیں شراب پینے والے ہیں بدکاری کرنے والے ہیں ان کو علماء کرام کے مقابلے میں عزت کی نگاہ سے دیکھنا ان کے ہوئیے کو اپنانا ان کی تہذیب کو اپنانا ان کے ہیئر اسٹائل کو اپنانا ان کے لباس کو اپنانا یہ اس کی کتاب میں کون سے ایمان کی تاریخ ہے اب اصلاح معاشرہ کی تحریک اب گاڑی کے بارے میں اور مرکزی مدرسہ بورڈ کے بارے میں تحریک چلانے کی ضرورت نہیں میں علماء کرام کو ادب سکتا میں اپنا دوپٹہ میں اپنا رومال میں اپنی دستار پذیر ان کے قدم مبارک پر رکھ کر میں نوجوانوں درخواست کرتا ہوں کہ ایمان کی تحریک چلاؤ یا یہ الطیلہ آنے دو اور لوگ اللہ برسوں ایمان بولو تمہارا ایمان لے کر آؤ اگر تمہارا ایمان سچا ہوتا تو تمہارا چہرہ اور فاروق کی طرح ہوتا چناؤ اور کافر مشرق کی طرح نہ ہوتا تمہارا چہرہ فلموں میں کام کرنے والے زادوں کی طرح نہ ہوتا تمہاری تحریر اور تمہارا تمدن مجھے معاف کرنا میں آپ کو یہاں کافر بنانے کے لیے مشرق بنانے کے لیے منافق بنانے کے لیے نہیں بیٹھا ہو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایمان ہوتا کیا ہے اسلام ہوتا کیا ہے کفر کیا ہوتا ہے شرک کیا ہوتا ہے نکاح کس کو کہتے ہیں اور سلام کی سورہ بکرا کی یہ آیت کا ترجمہ کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں تو نیک بن جاتے ہیں اور شیطانوں کے ساتھ جاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں کیا آج کے مسلمانوں پر ننانوے فیصد یہ منتقل نہیں ہوتا یہ چیز جو ہے ہم پر صادر نہیں ہوتی اگر ہوتی ہے تو پھر سلام پاک کا پہلا پارا سورہ بکرا کا دوسرا رکو اور پہلی آیت پڑھو وہ میرن کی میں یقول آمنا ملا وہ بھی لوگوں گی وہ بھی نہیں میرا اللہ کہتا ہے بہت سارے لوگ ایمان لاتے ہیں کلیمہ پڑھتے ہیں جماعتوں میں جاتے ہیں مدرسوں میں رہتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں جھنڈے گاٹتے ہیں نبی کا نارا بلند کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں جلوس نکالتے ہیں میرا رب کہتا ہے انہوں نے نئے سی یقو وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اللہ کے رسول پر آخرت پر ایمان لے آئے سکہ وہ ہے جس کو حکومت تسلیم کرے راشن کارڈ وہ ہے جسے محکمہ تسلیم کرے پاسپورٹ وہ ہے جسے کرے پاسپورٹ تسلیم کرے آپ سونے کا سکا بنا لے آپ چاندی کے پتھر کا راشن کارڈ بنا لے پاسپورٹ بنا لے یہ ناقابل قبول یہ جعلی ہے ایمان وہ ہے وہ ایمان جسے اللہ قبول کرے ایمان وہ ہے جسے میرے اور آپ کے کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہاں یہ میرا غلام ہے ہاں یہ میرا امتی ہے آپ تسلیم کرے کرے قرآن کہتا ہے ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين کہتا ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں کون جو دوہری پالیسی کرتے ہیں دوہری چال چلتے ہیں یہ تمہارا چہرہ کیا کہہ رہا ہے کس کے باپ کو پوچھ کر آپ نے چہرے سے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی سنت نکالے کسے پوچھ کر آپ نے یہ انہوں کی نواز کو اپنایا کس کو پوچھ کر کون سی بتی سے پتوا لے کر کون سے دارمکتا سے سوال کر کر آپ نے جہیز لیا جہیز دیا آپ نے نماز کو چھوڑا جزوی آماد جزیات اور انترادی معاملات بازار کی زندگی یہ تو دور کی بات جو نواز اہم ترین دین کا ستون ہے دیکھیے ساری رات جلسہ چلے گا کتنے لوگ فجر میں جماعت کے ساتھ کہنے والے سننے والے شریک رہیں گے اور کتنے لوگ سوئے ہوئے ملیں گے آرام کرتے ہوئے ملیں گے کیا مزاج ہے یہ کیا گٹا ہے دین کے ساتھ کس نے تمہیں مجبور کیا کلمہ پڑھنے پر کس نے تمہیں مجبور کیا کہ تم ووٹنگ لسٹ کے اندر اپنے آپ کو مسلمان دکھاؤ گورنمنٹ کی نگاہ میں مسلمان بناؤ یہ سیکولر ملک تھا یہ جمہوری ملک تھا اور اس ملک کی پالیسی کہ جو آدمی جو مذہب جو دھرم قبول کرنا چاہے قبول کر سکتا ہے تو آپ ہندو دھرم قبول کر لیتے آپ عیسائی بن جاتے آپ یہودی بن جاتے آپ نسارا بن جاتے آپ مشرقین میں شامل ہو جاتے نام اسلام کا لے کر کافروں کا کام کرنے پر آپ کو کیا ملتا ہے نام مسلمانوں کا لے کر انگریزوں کا کام کرنے پر آپ کو کیا ملتا ہے کیا آسان نے نہیں کروایا فقط کفر جو مسلمان جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ ایمان سے نکل جاتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے کیا آقا نے نہیں فرمایا ہمارے اکابرین نے اور ہمارے محدثین نے ہماری رعایت کرتے ہوئے ہمیں جہنم سے بچانے کی فکرے کرتے ہوئے اور ہمیں جنت میں لے جانے کا شوق پیدا کرنے کے لیے انہوں نے تعمیر کی کہ اعتقادی طور پر عقیدے کے طور پر اگر نماز کا منکر ہے تو وہ کافر ہے حدیث میں تو اس قسم کے الفاظ نہیں حدیث میں کہیں بلاکت کے اندر کاما کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا ہے حدیث میں یہ بات ہے من پہ مقام متعمدن بہت کفر کہ جان بوجھ کر نماز چھوڑے میں آپ کی تجارت کی بات آپ کی معاشرت کی بات آپ کے میاں بیوی کے حقوق کی بات آپ کے اولاد کی تربیت کی بات بات آپ کی مسجد کے تعلق سے نگہبانی کی بات آپ کے مدرسے کے تعلق سے نگہ کی بات علماء کا اکرام علماء کا احترام اولیاء اکرام کا سے دیکھنا یہ تمام چیزیں چھوڑ کر اسلام کا اہم ترین جو پلر اسلام کا اور دین کا جو اہم ترین سکون ہے ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں آئی ہوئی ہیں ہمارے بھائی بھی یہاں آئے ہوئے ہیں نماز مردوں کے لیے عورتوں کے لیے برابر اس کا فرق ہے اقامات کے اندر فرق ہے بات ہے فرضیت کے اندر مرد اور عورت دونوں برابر ہیں میرا مولا فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے اس شخص والی کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے جماعت چہلا چہلم اور چٹی کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے جھنڈا لگانے کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے دین کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے آمین زور سے کہنے اور آہستہ کہنے کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے بیس رکاف آٹھ رکاف کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے دو ہاتھ اور ایک ہاتھ سے مسافر کے بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے ہمارے قابرین ہمارے مشاعر ہمارے محدثین ہمارے بڑے ان تمام اختلافات کو جب سرحد پار کرتے ہیں اور نتیجے پر پہنچتے ہیں کہتے ہیں افضل اور غیر افضل یعنی بہتر اور غیر بہتر کا یہ مسئلہ ہے اس میں ایمان اور اسلام کی کوئی بات نہیں ہے رفے دین کرنے والا تاخیر نہیں اور رفے دین نہ کرنے والا جنتی سمجھ نہیں اور اسی طریقے سے ایک ہاتھ کا مسافہ دو ہاتھ کا مسافہ آمین بل جہر اور آمین سر یہ جزیر اختلافات ہیں لیکن اصل مسئلہ اصل مسئلہ جس کو کائنات کے آکار مولا میرے اور آپ کے سردار سعید الجن سعید الجن شاخی کوثر شاخی محسر جن کا فیصلہ اگر کوئی نہیں مانے گا سب سے پہلے بیوی اس کی حام ہو جائے گی اولاد کتوں کی طرح جنا کی طرح پیدا ہوگی اگر میرے محبوب کے فیصلے کو نہیں مانے گا فلا غرب بھی کا یا یو پینونا اچھا یو حکیم کا پینا شگرا بھی رہو بولنا نہ یہ جدو پی ایم کو صحیح ہر جب کا بھائی وہی سلیم و تسلیم اللہ میرا اللہ عقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم اللہ آپ کہہ دیتے قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی لیکن قسم بھی کھائی محمد کے رب کی جو کائنات کے سردار ہیں لا میں حکیموں کا اچھے چھجرا بھی رہو جب تک آپ کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے آپ کی بات کو نہیں مانیں گے ان کا ایمان مکمل نہیں ہوگا مسلمانوں داڑھی کے بارے میں کیا اختلاف ہے اسلامی لباس کے بارے میں کیا اختلاف ہے گھروں میں رکھی ہوئی پیڑھی کے بارے میں کیا اختلاف ہے گھروں میں رکھی ہوئی تصویروں کے بارے میں کیا اختلاف ہے ہم حسین کی بات ہم جو ہے بدت اور سنت کی بات ہم جو ہے چھٹی اور چلے کی بات ہم جماعت کا مہنا اور پھر اقادی عرص کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم وہ بات جسے مشرق مغرب شمال جنوب زمین آسمان اور بریلوی اور ہنفی اور دیوبندی اور جماعت اسلامی تبلیغی تمام امت کا اس پر اتفاق ہے کہ داڑھی ایمان کی نشانی ہے نماز ایمان کی نشانی ہے اور آقا کا فیصلہ من طرف اصطلاح کا مقامی فقط قبر جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ ایمان سے نکل جاتا ہے اور عرب کے اندر مشہور عالم گزرے ہیں دن بات مطلب اعتبار سے علماء اہل سنت بل جماعت کا ان سے کئی امور کے اندر اختلاف ہے اس حدیث کے پیش نظر انہوں نے ایک بات لکھی کہ اگر شوہر نمازی اور بیوی بے نمازی کون کے بچے پیدا کر رہا ہے مسلمان مسلمانوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے مسلمانوں کی ماؤں کی آبرو لوٹی جاتی ہے مسلمان نوجوانوں کو قید کیا جاتا ہے مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگائی جاتی ہے مسلمانوں کو لٹا کر پانی مانگنے پر کیا ان کے منہ پر پیشاب کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاں گئی اللہ کی شان رحیمی کہاں گئی اللہ کی شان کریمی کہاں گئی وہ اللہ جس نے بدر میں مدد کو نازی کیا وہ اللہ جس نے ہنین میں مدد کو نازی کیا وہ اللہ جس نے تبوک میں مدد کو نازی کیا اور لاکھوں لوگ اللہ کے کعبے کا خلاف پکڑ کر رو رہے ہیں آج لاکھوں لوگ میدان ارفات کے اندر لبئی اللہ عمل کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو حضرت یونس علیہ السلاط وسلام سمندر کی گہرائی میں تھے مچھلی کے پیٹ میں تھے بنا باخبل اللہ کا الظالمین جب وہ اللہ جو سمندر کی گہرائی میں مچھلی کی پیٹ تھے رات کی تاریخی میں حضرت یونس علیہ السلاط سلام کے بول کو سن لیا اور فرمایا سب کا جب نہ ہو من الغم ہم نے یونس کی پکار کو سن لیا اور ہم نے آپ کو نجات دی اور آگے فرمایا کہ یہ نجات یونس علیہ سلاۃ السلام کے لیے خاص نہیں قیامت تک کے آنے والے مجھے ماننے والے جب کبھی انہیں صرف آف تنگی میں انہیں شکنجا کٹیں گی ان پر تاگا اور ان پر کوٹا الاگو کریں گی انہیں چہرے میں ٹھوسیں گی ان پر ان کے گھروں کو آگ لگائی جائے گی باپ کو کام کر لڑکی کو اس کی بیٹی کو دس کے باندھ کر اس کی آبرو کو لوٹا جائے گا بیٹے کے سامنے ماں کی کپڑے نکالے جائیں گے اللہ نے فرمایا سب ہوں میں نے دینا ہو گن میں سزانے منزل ممکن ہم نے یونس کی پکار پر سنا اور ہم نے قبول کیا اور یہ قبول کرنا یونس علیہ صلاح والسلام کے لیے محدود نہیں قیامت تک جس کسی مسلمان پر مصیبت آئے گی ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں گے ستائے جائیں گے وہ تجھے پکار پکاریں گے یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا دستور ہے تمہارا نیتا جھوٹ بول سکتا ہے تمہارا ایم ایل اے جھوٹ بول سکتا ہے تمہارا منسٹر جھوٹ بول سکتا ہے اور تمہارے بڑے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں اور میرے رب کی شان یہ ہے ان کا تکلیف المیاد میرا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا مسلمانوں کیا ہوا جب گجرات کے اندر ہمارے گھروں کو آگ لگایا آگ لگائی جا رہی تھی مسلمانوں کیا ہوا جب بابری مٹی تین سے بجائی جا رہی رہی تھی مسلمانوں کیا ہوا کہ جب فلسطین کے اندر سوڈان کے اندر رمضان کے اندر بوسینیا کے اندر عراق کے اندر ہماری ماں اور بہنوں کی آبروں کو لوٹا جا رہا تھا مسلمانوں کیا اللہ سننے والا نہیں تھا یا مسلمانوں نے صحیح اللہ کو صحیح ڈھنگ سے نہیں پکارا تھا مسلمانوں اصل بات تو مسلمانوں کی تھی اللہ نے یہ کہا وہ کزالی کا نمجل مومنین ہم نجات دیں گے ایمان والوں کو ہم نجات دیں گے جس کا چہرہ نبی کے چہرے کے مطابق ہوگا جس کی زندگی نبی کے زندگی سے ملے گی اور جس کی زندگی کا ماڈل صحابہ کرام کے زندگی کا ماڈل ہوگا اللہ نے یہ بھی کہا کداری کا منزل منافقین ہم منافقوں کو نجات دیں گے تو کداری کا ہے کافرین ہم کافرین کو نجات دیں گے یہ نجات کا وعدہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صاحب امام سے کیا ہے صاحب نفاذ سے نہیں کیا ہے اگر ایمان ہوتا تو اللہ کا وعدہ سچا چہرہ تمہارا کچھ اور کہہ رہا ہے لباس کچھ اور کہہ رہا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں ایک مسجد میں وہ نماز پڑھنے کے لیے دوران سفر گئے اس محلے کا ایک بچہ مسجد کو نماز کے لیے آیا کرتا تھا اور نمازیوں کے ناک میں اس نے دم کر رکھا تھا کرتا یہ تھا کہ جو ان میں جنتی ہوتے اور جن کی نماز قبول ہوتی ان کے چپلوں کو سیدھا کر دیتا اور جو ان میں جہنمی ہوتے اور جن کی نماز قبول نہیں ہوتی ان کے چپلوں کو الٹ کر الٹا کر دیتا تھا راس کھل جاتا تھا کھل جاتا تھا آپ کہیں گے کہ اس پر کون سی وہی آتی آپ پوچھیں گے کون جتنے ان کے پاس آتے تھے وہی کا سلسلہ ختم ہو چکا کلام پاک کی آتوں کا نژ ختم ہو چکا اللہ تبارک تعالیٰ بازوں کو بعض خصوصیات سے کبھی کبھی نواز دیتے ہیں اس ہفتے کا نئی دنیا جو اخبار ہے ہمارے پاس ابھی بھی رکھا ہوا ہے ماسکو کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کے ہر پیر اور جمعرات کو اس کے جسم کے اندر کلام میں پاک کی آیتیں نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور جیسے ہی رات کی تاریخی آتی ہے وہ کلام پاک کی آیتیں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ دکھاتے ہیں اور اسی طریقے سے یورپ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا اور جب بولنے لگا کلام پاک سارا حص کر کر گویا مادر ناگر ماں کے پیٹ سے وہ حافظ پیدا ہوا تھا یہودی گھرانہ تھا کلام کی نایتوں کو سن کر سارا خاندان مسلمان ہو گیا اور یہ جو ماسکو کا گھرانہ سارے لوگ اللہ تبارک تعالیٰ وقتاً فوقتاً ہم جیسے بے ایمان ہم جیسے گفتار ہم جیسے منافقوں کو چوٹ لگانے کے لیے اور ہمارے دلوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قدرت کے قریش میں دکھاتے رہتے ہیں اس کا کوئی انکار نہیں تو اللہ والے گئے سب لوگوں نے متافر کیا جانی پہچانی شخصیت تھی اور حضرت والا سے اس اللہ والے سے درخواست کی کہ حضرت اس بچے نے ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے کہا کیا کرتا ہے جس کی نماز قبول ہوگی اور جو جنت میں جانے والا اس کے چپل سیدھے کر کے رکھ دیتا ہے اور جس کی نماز قبول نہیں ہوئی اور جو چہن ہے اس کے چپل الٹے کر کے رکھ دیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کش کی قوت اس میں اتنی دے رکھی ہے اتنی دے رکھی ہے کہ آدمیوں کا نام سن کر آدمیوں کے چہرے مہرے دیکھ کر وہ بتا سکتا ہے کہ کون جنتی ہے اللہ کے یہاں قابل قبول ہے اور کون مردود و ملون ہے میں حضرت ہمارے بہت شرمندگی ہو رہی ہے اٹھا کر کے معاشرے میں ہم کیسے ہیں اللہ ستار ہے ہمارے پر اس نے پردہ ڈال رکھا ہے ہم کفر کرتے ہیں ہم شرک کرتے ہیں ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ظاہر تو نہیں ہوتا لیکن یہ بچہ سب کھول کھول کر دیتا ہے حضرت نے کہا کب سے یہ کیفیت ہے فرمایا کہ اتنے دنوں سے اتنے حصوں سے ہے کہا تمہارے محلے کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے جو صرف عید عید کو نماز پڑھتا ہو یا کبھی کبھی جمعہ جمعہ کو نماز پڑھتا ہو ایسے آدمیوں کی کمی یہ تو سارا محلہ ہے یہ تو سارے مسلمان ہیں جو جمعہ کے مسلمان ہیں جو عیدین کے مسلمان ہیں ایک گھر تو پکا تھا وہ زمانہ پکوے کا زمانہ تھا پرہیزگاری کا زمانہ تھا اللہ والے نے کہا کہ جائیے اس گھر سے اس بے نمازی آدمی کو کہیے کہ پانی پی کر جھوٹا کر کر دیا پانی پیا اور پانی جھوٹا ہوا کہا کہ اس بچے کو وہ پانی پلا دیجیے بچے کو پانی پلایا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کش کی اس کرامت کو بچے سے چھین لیا اب نہیں پہچان سکتا تھا کہ کون آدمی نماز ہے جس کی نماز اللہ نے قبول کی اور کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے ایک بے نمازی کا جھوٹا پانی ایک بچہ معصوم صاحب کرامت اور صاحب کش کے پینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمت چھن رہی ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی داڑیاں نکال کر پیشاب کی نالی میں بیت الخلا کے نالی میں تم ڈالو گے اللہ کی رحمتیں آئے گی اللہ کی برکتیں آئے گی اور اللہ ہماری مراد کیوں نہیں سنتا مشرق میں ہم کیوں ستائے جا رہے ہیں مغرب میں ہمیں کیوں ستایا جا رہا ہے ہم پر شکنجا کیوں کسا جا رہا ہے کیا کفر کی مجال اسلام کو للکارے کیا کافر کی ہمت مسلمان کو ڈرائے اور دھمکائے نصر من اللہ و قطر قریف وہ اللہ نے کہا مدد مسلمانوں کے لیے ہے انا لنن کرو رسلنا وہ لدین آ ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور رسولوں کے ساتھ جو ایمان لے آئے ہم ان کی مدد کرتے ہیں سب مددوں کا وعدہ وعد اللہ الدینہ آمن و من کو معامل اللہ فرماتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ کہاں گیا وعدہ کیوں یہ مصیبتیں آ رہی ہیں کیوں یہ پریشانیاں آ رہی ہیں اس لیے آج مسلمان منافقت کی زندگی گزار رہا ہے آج مسلمان پہلی زندگی گزار رہا ہے کتنے مسلمان ہیں بتائیے جنہیں سورج فاتحہ کا ترجمہ مانا اور مطلب معلوم جنہیں کلیم طیبہ کا مانا اور مطلب معلوم ہے جنہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے تعلق سے معلومات فراہم ہیں آپ کی بیویاں کتنی ہیں آپ کی اولاد کتنی ہے آپ کا خاندان کون سا ہے آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کا مثال مبارک کب ہوا کب یہ جانتے ہیں مسلمان اور پوچھیے فلا ہیروئن کا جو پیٹ بڑا ہے کون سے حرامی کے نسخے سے بڑا ہے فلا فلم کے اندر کتنے گانے ہیں فلا فلم کا ہیرو کون ہے فلا فلم کی ہیروئن کون ہے کون سا ڈراما کس نے بنایا فلا سال کے اندر سیکس کا اوارڈ اور جنسیات کا اوارڈ حرامی بنے کا اوارڈ مڈل کسے ملا کون عزتوں کو لوٹنے والا کون جیل جانے والا مسلمان خیر امت کا نقب پا کر آج تیری حالت کیا ہو گئی آج یہ تیری ضرورت کیا بن گئی تو بات پیمانا آیا تھا تو معیم بن کر آیا تھا تو رہبر بن کر آیا تھا آج تجھے کون کی نگاہ میں دیکھ رہی ہے آج کون سے مرتبے اور مقام سے دیکھ رہی ہے اور آپ کے ہاتھوں کا مجھے ہی نہیں بنگلور جیسے جو ایک سٹی ہے جیسے مدراس ہے کلکتہ ہے اور جو ہے دلی ہے ان مقامات کی خبر تو یہ ہے کہ غیر کفر کی کچھ کافی بتوں کی پوجا کرنے والا اغیار کی پوجا کرنے والا جب اس کا گھر خالی ہوتا ہے اور دکان خالی ہوتا ہے مسلمان درخواست لے کر پہنچتا ہے وہ کہتا ہے کہ معاف کرنا ہم مہنو خالی رکھیں گے لیکن مسلمان کو نہیں دیں گے مسلمان وہ تھا جب جنگل کو جاتا تو جنگل خالی ہو جاتے تھے یہ مسلمان وہ تھا دریاؤں میں جاتا دریا راستے بنایا کر دیتے ارے مسلمان تیری حالت کیا ہو گئی جب تین سو تیرہ میں تھا دنیا کا کفر تج سے ڈر رہا تھا دنیا کا شرک تج سے ٹوٹ رہا تھا اور مٹی بھر اسرائیل ایک ہزار مسلمانوں پر ایک اسرائیلی کتا اور وہ بیت البدیش پر قابض ہے اور تو اپنا رونا رو رہا تھا کیا حالت ہو گئی خیر امت کے لقب پانے والے امت وسط کا لقب پانے والے بدر کے اندر تو مڈل پانے والے کامیابی کا تغرا تبو اور ہنر کے اندر پانے والے مٹھی میں رہ کر تو نے دنیا کے اندر نام کمایا آج تیرا مقام کیا ہو گیا اسی لیے ہوا کہ تو نے اللہ کے گھر کو بیان کر دیا قرآن سے تو نے رشتے کو توڑ لیا تم نے آخا سے رشتے کو توڑ لیا تجھے دنیا کے کتے زبا کر لے گئے صحیح کی طرف تجھے دنیا کے کتے پیدا کر لے گئے ٹی وی کی طرف تجھے دنیا کے کتے پیدا کر لے گئے دنیا کی دولت اور دنیا کے مال کی طرف جبکہ میرے آقا کائنات کے مولا نے فرمایا اور دنیا میں فیحا کہ دنیا اللہ کی نگاہ سے کبھی کی گر چکی ہے اور ساری دنیا امریکہ پیرس برطانیہ تاج محل لال قلعہ اور واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس یہ تمام چیزیں ملا کر میرے آقا نے فرمایا فرمایا کہ سات زمین اور سات آسمان پوری دنیا ملا کر اللہ کے یہاں ایک مچھر کے سر کی برابر نہیں ہے اے خیر امت کے لقب پانے والے مچھر کے سر کی پوجا کر رہا ہے دولت کے پیچھے پڑا ہوا ہے نال کی پوجا کر رہا ہے وہ ایک رام کی پوجا کرے کافر تو دکان کی پوجا کرے تو مکان کی پوجا کرے تو بیوی کی پوجا کرے تو اولاد کی پوجا کرے تو کھیت کلیان کی پوجا کرے تو بیلنس کی پوجا کرے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ کافر ایک جو ہے بت کی پوجا کرے تو کافر اور ہزاروں بتوں کی مسلمان پوجا کرے اس کے لیے راہیں کھلی ہوئی ہے دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا نبی کو دھوکہ نہیں دے سکتا قیامت کو دھوکہ نہیں دے سکتا خدا کی عدالت اور خدا کے میدان کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا تو یہ سمجھ رہا ہے میں پکا سچا عاشق رسول ہوں میں پکا سچا مسلمان ہوں میں پکا سچا قرآن پر حدیث پر چلنے والا ہوں میں کوئی نے کون سا گنا کیا کہ اللہ مجھے پکڑے گا میں مرنے کے بعد سیدھے جنت پہ چلا جاؤں گا میں مرنے کے بعد قیامت کے دن اللہ کس تارا کیا بگاڑا ہے یہ داڑھی منڈانا کیا ہے یہ بیوی کی غلامی کیا ہے یہ دولت کی پوجا کیا ہے یہ نماز کو چھوڑنا کیا ہے یہ عہد و نسارا کا لباس کیا ہے یہ دھوکہ دینا کیا ہے یہ جھوٹ بولنا کیا ہے یہ ریبت کرنا کیا ہے یہ ٹی وی دیکھنا کیا ہے یہ دنیا کے رسوم اور رواج اور دنیا کے کلچر کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا کیا ہے ارے کچھ جیسا اور مجھ جیسا کمینہ قبر کو بھلا سکتا ہے آخرت کو بھلا سکتا ہے نظام کو بھلا سکتا ہے خدا کی عدالت کو بھلا سکتا ہے اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کی سوزیت کے اندر میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستہ کا دیا یہ کہ بات کی کرے آپ کی سوزیت کے اندر آئی آپ کتنے باحیات آپ اتنے باحیات امین ارے والسلام اللہ کا پیغام لے کر آقا کے پاس آئے لیکن اندر نہیں آ رہے تھے آقا آقا سے پوچھا کہ اندر کیوں نہیں تشریف لاتے فرمایا آپ کے سامنے عثمان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا تک آ گیا ہے حیا کرنے والے ہیں اور ان کی حیا سے اللہ حیا کرنے والا ہے جب تک وہ اپنی پنڈی سے درست نہیں کریں گے چادر نہیں ڈالیں گے میں نہیں آؤں گا اگر آ جاؤں گا اور ان کو ہی ہو جائے گا کہ میں نے یہ معاملہ کیا ہے اور جبرائیل نے دیکھ لیا ہے ساری زندگی روتے روتے گزار دیں گے آپ اپنی بیٹی روڈ کے چلنے والے کسی فقیر کے حوالے کریں گے کیا آپ اپنا داماد کسی بنچلے آدمی کو بنائیں گے نہیں سو مرتبہ پرکھیں گے سو مرتبہ آزمائیں گے سو مرتبہ آزمائش کریں گے اس کی ڈگریاں دیکھیں گے اس کا حسب دیکھیں گے اس کا نصب دیکھیں گے اس کا پیشہ دیکھیں گے اس کا کیریکٹر دیکھیں گے اس کے ماں باپ کو دیکھیں گے اس کی بہنوں کو دیکھیں گے دکان اور کارخانے میں جا کر تحقیق کریں گے کائنات کے سردار امام الانبیاء سید العن سید الجن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آپ کسی شخص کو داماد بنائے کر ایسی ہی بیٹی ایک نہیں دو بیٹیاں دے دیں اور فرمائے کہ اگر تین تیسری بیٹی دینے کا نمبر آتا اس اس اسلائق تھا کہ اس پر ساری بیٹیاں قربان کر دی جاتی آج داڑھی مڈا کر آج چیز کھا کر آج رشوت کھا کر آج بڑوں کی زمین ہڑپ کر آج باپ کے مرنے کے بعد جائیداد کو ہڑپ کر وراثت کو ہڑپ کر مفتی کے ساتھ جاتا ہے مسئلہ وشواس موٹی کتنی ہونی چاہیے وشواس کتنی لمبی ہونی چاہیے و تصویر میں کتنی مرتبہ تصویر پڑنا چاہیے یہاں دارالفتا کا کوئی مفتی یہاں بیٹھا ہوا ہو وہ قسم دے کر میں اسے پوچھتا ہو کہ کتنے مسئلے تمہارے پاس وراثت کے آتے ہیں کیا میرے آسا نے اسے آدھا خریدہ قرار نہیں دیا کیا اس کا مال مارنا کیا جائیداد اور کے اندر نا انصافی کرنا چوری کی طرح نہیں ہے کیا ڈکیتی کی طرح نہیں ہے ہے نہیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی بیٹیوں کی شادی ہوئی بچیوں کی شادی ہوئی رات میں ایک لاکھ دو لاکھ جہیز میں دے دیا شادی میں خرچ کر دیا بیٹی کا حق مل گیا یہ حق تو ہمارا ہے بڑا بیٹا مار لیتا ہے درمیانی بیٹا تقسیم کر لیتا ہے کتنے لوگ ہیں یہاں حق جمانے والے حق مارنے والے اور مال زیادہ ہو جائے سود پر دینے والے اور سود کے بارے میں مذہب اسلام نے جتنی خطرناک بات کہی دنیا کے کسی دھرم میں شاید اس کا یہ بات کہہ سکتے ہو اور نہ ہی وہ اس کا پسند کر سکتے ہیں میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کو اگر ایک روٹی تقسیم کیا جائے ایک بسکٹ اور ایک میٹر کپڑا تقسیم کیا جائے اور اس کے ستر حصے کیے جائیں اس میں کم سے کم درجے کا گنا اپنی ماں کے ساتھ اس ماں نے اپنی کوٹ کے اندر تمہیں نو ماہ کو رکھا جس ماں نے اپنے خون سے بننے والے دودھ کو پلا کر تمہیں پالا اور پرورش کیا اور جس ماں کے خدمت تلے جنت ہے اور جس ماں کی خدمت کرتے کرتے تم اگر اپنے جسم کی چمڑی کو اس کا پیتا بنا دو تب بھی اس کے چلتے وقت ایک آحکام ادا نہیں کر سکتے مسلمانوں تمہیں قرآن کا واسطہ تمہیں کعبے کا واسطہ تمہیں خدا کی رحدانیت کا واسطہ تمہیں نبی کی نبوت کا واسطہ تمہیں کل خدرہ قدرہ اور نبی سعودی کی چالیس کا کون سی سیرت برداشت کرتی ہے کون سی حمیت برداشت کرتی ہے اسلام کو پاس میں رکھ دو مسلمان ہونا پاس میں رکھ دو اس ماں نے ہمیں اپنے سینے سے دودھ پلایا اپنی کوٹ کے اندر نو ماہ تک رہا اور ہمارے سر برے کی تمیز کرتی رہی اور سر میں درد آ جاتا تھا ماں میں نکل جاتی تھی کتنے لوگ ہوں گے اس نجمے کے اندر جو سودی کاروبار کے اندر ملوث ہوں گے میرا میرے باپ کا فیصلہ نہیں جامن اور جامن کے بنانے والے باپ کا فیصلہ نہیں بریلی اور بریلی کا پانی کا فیصلہ نہیں برکت نظام الدین اور ان کے بڑے حضرت کا فیصلہ نہیں کائنات کے امام امام الانبیاء کا فیصلہ پلا اور شجرا ماں ہو کہ قرآن کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قسم اگر کسی نے تیرے فیصلے کو ٹھکرایا اس کی بھی سے ہو جائے گی اور اس کی کوٹ سے حرام کے پلے پیدا ہوں گے آخا نے فرمایا کہ سیخ کا کم سے کم درجے کا اپنی ماں حدیث میں زندہ اور مردہ ہونے کا ذکر نہیں اگر ماں زندگی ہو اس کے کپڑے نکال کر اس سے چھتیس مرتبہ وہ کام کیا جائے جو گلی کا کتا اپنی کٹیا سے تھا کرتا ہے جو گلی کا سور اپنی فیمل اپنی مادہ سورنی کے ساتھ کرتا ہے اور آخانے حدیث کے اندر علماء بیٹھے ہوئے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ بڑے ادب کے ساتھ زندہ مردہ کا آپ نے تذکرہ نہیں کروایا آپ نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ چھتیس مرتبہ جنا کے گنا کے برابر ہے اگر ماں زندہ ہو تو یہ اگر ماں مری ہوئی ہو تو میں کہتا ہو کہ سوپ کا لینے والا سوپ کا دینے والا سوپ کا کھانے والا سوپ کے معاملے کا دلال اور سوری معاملے میں لکھنے والا اور سود کی طرف رہنمائی کرنے والا کتنے مسلمان سے ہیں کتنے مسلمان فکسڈ ڈپازٹ انہوں نے کر رکھا ہے کتنے مسلمان بینکوں کا کاروبار بغیر مجبوری کے کیا کرتے ہیں کام کھول کر سن لیں نہ دلی تو کپڑے اٹھا کر چھتیس مرتبہ کتا اور کتیا کا کام کرنا اس لیے ہم جنا بھی نہیں کہیں گے جنا میں کچھ کی بو دکھائی دیتی ہے ہم بدکاری نہیں کہیں گے اس میں کچھ لحاظ دکھائی دیتا ہے ہم جا جان بوجھ کر کہہ رہے ہیں کہ کتا اور کا کام سور اور سورنی کا کام اس لیے کہ سور بھی اپنی اولاد اس کی ماں کے ساتھ بلاکار نہیں کرتی بھی اس کا بیٹا ماں کے ساتھ بلاکار نہیں کرتا خیر امت کا لقب پانے والے اے کا لقب پانے والے اے حاجی کا لقب پانے والے آئے معلم کا لقب پانے والے اے جانشین نبی کا لقب پانے والے آج تیرا مقام کیا ہو گیا کہ ماں مریض بھی ہو آپ نے کُلحان لے کر ہاتھ میں چپل لے کر ہاتھ میں لے کر ماں کی خبر کی طرف جائے اور اس کی مٹی کو ہٹائے اس کے کبل کو پاڑے اور پھر پھر اس کے کرے اور کہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی بابری مسجد کیوں گر گئی گجرات میں ایسے کیوں ہو گیا ہماری ماؤں کے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا تم ماں کی خبریں پھینک کر بلاکار کرتا رہے رشوت کھا کر آرام کے پھیلے پھینک کے اندر ڈالتا رہے اور بلا سب میں حق کا کا کام کر جہنم کا لہو اور جہنم کے پیٹ کو اپنے پیٹ کے اندر داخل کرتا رہے اور اللہ سے شکوا کرے کہ اللہ مسلمانوں کو نہیں دیکھتا کیا اللہ کے پاس کتنے مسلمان ہیں مینا میں کتنے مسلمان ہیں ارساس میں کتنے مسلمان ہیں اللہ میرا اللہ کہتا ہے یہ سمجھتے ہیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں عبداللہ سلیمان ابراہیم نام رکھ کر عائشہ سمیہ صدیقہ فاروقہ نام رکھ کر مری نام رکھ کر میرا اللہ کلام کے پہلے بارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رقو میں کہتا ہے خادی اللہ لبیلا آمن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم صاحب ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ ہمارے اخبر بھائی اللہ وہ مارکر وہ اللہ کہتا ہے یہ دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ایمان کے نام پر کفر کر سودا کر کر اسلام کے نام پر یہودیت کو خرید کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں سعید اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے کہیں پوچھے ایک مرتبہ قبر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں سارو کپار رو رہے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں داڑی مبارک بتر ہو گئی داڑھی بنانے والے کبھی رونا آیا داڑھی بنانے پر عورت کو بے پردہ بازاروں میں کھیتوں میں بھیجنے والے کبھی رولا آیا کبھی مفتی سے مسئلہ پوچھا کبھی عالم سے مسئلہ پوچھا وخر نصیب یو ٹی کن کا ترجمہ کیا ہے حجاب کس کو کہتے ہیں برقع کس کو کہتے ہیں پردہ کس کو کہتے ہیں کس چیز نے تجھے مجبور کیا جب تجھے پردے کی ضرورت نہیں جب تجھے ماں کا بلاکار کرنا ہے جب تجھے فلموں میں کام کرنے والے سانیوں کا چہرہ پسند ہی محبوب کے چہرے میں تجھے کیا ہے آج میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ بتاؤ جس پر چاند کی چاندنی کی جس پر ستاروں کی چمک پیدا کی جسے میرے لطف نے کہا کہ لولا کا لما کی کلک اے اے محمد اگر آپ نہ ہوتے تو زمین آسمان کو نہ پیدا کیا جاتا بولے کی میں آج سے ستاروں کی چمک آج سے سمندر کی روانی آج سے چاند کی چاندنی آج سے سورج کی حرارت آپ سے نہ ہوتے نہ جو ہے سورج کے اندر کتنے ہوتی نہ چاند میں چاندنی ہوتی وہ حرام زادے گاڑی اٹھانے والے میرے محبوب کے چہرے میں تجھے کیا ہے نظر آیا آج تو کسی سے لکھ کر دے ہمیں آج تو ہمیں بتا تو صحیح میری فاطمہ میری بہن فاطمہ میری اما عائشہ کے حجاب میں اس کے برقعے میں ان کے برقعے میں ان کے پردے میں تجھے کیا کیوں اسلام کا نام لے کر میری ماں کو نسخہ کرتا کیوں اسلام کا نام لے کر میرے محبوب کے چہرے کی طرح ٹوٹتا ہے میرے آقا مکے میں رہے پریشان رہے میرے مدینے میں رہے یہ رلا ملاقین رہے پریشان کرتے رہے ساری رات کڑکتے تھے سارا دن بچلتے تھے مکے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے ان کی اوزر بھی جاتی تھی تاریخ کس زمین کے اندر آپ کے جسم مبارک کو لون آن کر دیا اور مکہ مکرمہ سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا اے مکہ مرتے دم تک تیری زمین کو نہ چھوڑتا اگر میں بستے والے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے آپ نے سوچا مدینے کی زمین سے جو ریاض کی زمین ہے مدینے کی زمین اللہ کی محبوب مٹی ہے مدینے کی زمین وہاں کی مٹی میں شفا ہے راحت ملے گی یہاں منافق وہاں یہودی وہاں عیسائی سب آپ کو ستاتے تھے آپ کو تکلیف دیا کرتے تھے آپ جو ترا پانچ سال کی عمر میں پیر کے دن بارہ ربیع کو اس دنیا سے پردہ پردہ کر چلے گئے اللہ نے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہت جنت میں بلا لیا فرمایا مکے میں آپ راحت سے نہ رہے مدینے ملوبرا میں آپ راحت سے نہ رہے وہ کبھی بٹاتا ہے وہ نہ لو جب اپنی عورت کو بے پردہ کافر بھیجتا ہے وہ نہ لو جب تو نماز کو چھاڑتا ہے آخا نے پردایا وہ رسوائی نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تجھے کیا ملتا ہے آج ہاتھ جوڑ کر آج کر میں کہتا ہوں پورے طریقے سے اسلام کو مان لے یہ ملک ملک ہے ہے یہ سیکولر پر کوئی پابندی نہیں کیا رام کو مان لے لکشمن کو مان لے ستاروں کی پوجا کر لے چاند کی پوجا کر لے میرے آقا جب کی نماز چھوڑتا ہے ایسے معلوم ہوتا ہے آقا کو کہ آقا نے فرمایا جب تیری سات بچیاں ہوں جب تیرے سات لڑکے ہوں ان میں ایک بچی ہو اور اس بچی کو دکھا کر جو مہمان کو کہتا ہے یہ میری سات اولاد ہے لیکن یہ چھوٹی بچی میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیا مطلب اگر کوئی اس کو مارتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے اگر کوئی اس کے بال نوچتا ہے میرے بال نکلتے ہیں اگر کوئی اسے گالی دیتا ہے میرے دل کو ٹھیک پہنچتی ہے آخا نے کی سلام نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کیا ملتا ہے میرے آنکھوں کے آنکھوں کے اندر ایک سلاخ ایک لوہے کی کاری جس انگار کے اندر دیا گیا گیا اور آقا آقا کے آنکھوں کے اندر لگایا جا رہا ہے بے ہے یا یہ لدینا آنر کلو اسری وکاس کا شیطان ماننا ہے پوری طریقے سے تم مسلمان ہو جا شیطان کا پیشاب مت بھی شیطان کا پاخانہ مت کا آج کی رات قرآن کی رات ہے آج کی رات فیصلے کی رات ہے ابا بن ابھی مورے کافی تھا میرے محبوب کے چہرے پر چھپنے کے لیے تاریخ کے دشمن کافی تھے میرے محبوب کے جسم کو لہو رحم کرنے کے لیے اور مدینہ منورہ کے منافق یہ یہود اور نسارا کافی تھے میرے محبوب کے دل کو عیدا پہنچانے کے لیے ہر پیر اور جمیرا اللہ کے دربار کی طرح میرے محبوب کے دربار میں میرے محبوب کے روزے میں تیرے اور میرے اعمال پیش کیے جاتے ہیں یہ تاری مڈا چہرہ یہ گھر کی ٹی یہ سود کا بلاکار یہ رشوت یہ رسا کشی یہ آسانیت کی جنگ یہ تعصب کی جنگ یہ فرقہ پرستی کی جنگ یہ مسلموں کی جنگ سے جھگڑے میرے محبوب کے دربار میں جاتے ہیں آخر روتے ہوں گے آپ بلکتے ہوں گے یا اللہ کیا یہ وہی امت جس کے لیے میں نے اپنے کو قربان کر دیا اے اللہ کیا یہ وہی امت جس کے لیے میرے گھر میں میں عائشہ فرمایا کرتی تھی ایک شام دیکھ لیتی دوسرا شام دیکھ لیتی تیسرا شام دیکھ لیتی محمود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور آپ کے دعوت کی خانے میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آیا کرتی تھی آپ کو تو پود کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا جانا آپ کو اجازت دے دی گئی تھی آپ کو زمین و آسمان کے خزانے دیے جانے کی بات کری تھی لیکن آپ نے فرمایا میری امت کے بلال کا کیا ہوگا میری امت کے غریبوں کا کیا ہوگا میری امت کے یتیموں کا کیا ہوگا میری امت کے بے قصوں کا کیا ہوگا آج کے دن کے لیے آج کے وقت کے لیے جو داڑھی بڑھا کر میرے محبوب کے دل کو دکھاتا ہے نماز چھوڑ کر آنکھوں کے اندر زخم کرتا ہے اور سنت کو چھوڑ کر انگریزی کلچر کو انگریزی تہذیب اور سمندر کو اپنا کر میرے محبوب کے دل کو اٹھاتا ہے مکے میں آپ کو تکلیف دی جا رہی تھی مدینہ منورہ میں آپ کو پہنچائی جا رہی تھی دیکھ آرام سے رہنے دے ریاض گنگا میں اللہ کے باغ میں اللہ کی جنت میں ہوتے کھانے دے بہت آپ نے صبر کیا بہت آپ نے مسائل کو جھیلا آپ کے سامنے حضرت حسین کے قتل کے منظر کو ڈالا گیا تھا آپ کے سامنے آل بیت کی شہادت کے منظر کو لایا گیا تھا آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے آپ نے بیویوں کا نہ دیکھا آپ نے اپنی بیٹی زینب کو حالت حمل کے اندر چمپ المکرمہ سے مدینہ منورہ آ رہی تھی ابو لہب کا بیٹا ان کا داماد تھا آخائے صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خوش کی حالت میں نکاح ہوا تھا جب آخائے دو عالم وسلم ہجرت فرما گئے اس نے چھپ کر حالت حمل میں آقا کی بیٹی پر تیر مارا تھا ایک بات ہوگا اگر تیری بیٹی تیرے گھر کے اندر آئے اور اس حالت پہ آئے کہ وہ خون سے لہو لہان ہو اور تو اپنے ہاتھوں میں اسے لے اور تڑپ کر کر مچل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر وہ تیرے ہاتھوں میں تن توڑ دے ایک جانتا ہے بیٹی کے جھائی سکنے کو کا وہ تھا اپنی بیٹی زینب کو تڑپتے ہوئے مچلتے ہوئے خون آلود حالت کے اندر جسم سے روح پرواز کر ہوئے دیکھا تھا سب کچھ برداشت کیا اس امت کے لیے کہ تو آج بنا کر کافروں کو خوش کرے آج ہتھیار کی تہذیب کو اپنا کر آج غیروں کے تمدن کو اپنا کر مسلمانوں کا مذاق کرے اور لوگ ہوں گے جو تجھے مومن بننے کی بات کہتے ہوں گے مسلمان بننے کی بات کہتے ہوں گے نمازی بننے کی بات کہتے ہوں گے روزے دار بننے کی بات کہتے ہوں گے عقیدے اور مذہب کو درست کرنے کی بات کہتے ہوں گے آج تو دو تو بات کرنے کے لیے آیا ہو یا یو الدینہ عامر بولو کس میں کاف پاس اے لو ملو ایمان اسلام کے اندر داخل ہونا پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ بنا تب کبھی کار کہ چند چیزوں کو لے لیا کہ بقرعید کے اندر بکرے کے گوشت کو لے لیا قائد اور گائے کے گوشت کو لے لیا عید الفطر کے اندر سرنے اور نئے کپڑے کو لے لیا اور کے موقع پر احرام کو لے لیا اور دکان میں گیا تو کافر میں مسلمان میں کوئی فرق نہیں بازاروں میں گیا گھر کے اندر گیا شادی بیاہ کے موقع پر الیکشن کے موقع پر انتخابات کے موقع پر کوئی فرق نہیں ہے جوڑ کر کہتا کہتا ہو ہو ادب آج فیصلے کی رات ہے تجھے کاغے کے حرمت کا واسطہ تجھے نبی کے قرض خبرہ کا واسطہ تجھے نبی کے روزی کی جالی کا واسطہ تجھے تاریخ سے میرے تیرے مانا کے مینا کے واسطہ تجھے گھر بڑا نویز کر تجھے اگر ہوں چھوڑ چھوڑ دے دے کچھ ہونے کا نہیں ہے یہ گنا تجھے پباس کے رکھ دیں گے یہ گنا تجھے برداشت کر کے رکھ دیں گے کی لاپرواہی تجھے دلیل کر کے رکھ دے گی بلی لاہی عزت بلی رسول بلی بولی بلا بولا کی نرگا سے اللہ کے سارے عزت اللہ کی بات ماننے میں ہے عزت رسول کی بات ماننے میں نہیں رہی آجا آجا تجھے اللہ کا قبر بلا رہا ہے ارے مسلمان آئے رو جواب میری ماں میری بہن تجھے کیا ہو گیا تو پیغمبروں کو جنم دینے والی تو اہلیا کو جنم دینے والی تو پیران پور کو جنم دینے والی تو خواجہ پیری کو جنم دینے والی نظام الدین اولیا کو جنم دینے والی محدثین کو جنم دینے والی تو فکرین کو جنم دینے والی میری ماں تو وہ تھی کیا آقا کے زمانے میں گناہ کر کر تیرے محبوب کے دربار میں آئی تھی میں آج تیری بیٹیوں کے کارنامے رابیہ بکریا کی شکل میں حضرت مریم کی شکل میں حضرت عائشہ کی شکل میں حضرت خدیجا کی شکل میں نہیں پیش کر رہا ہوں ایک گنہ گار ہوں میرے محبوب کے دربار میں آئی آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے فرمانے لگی وہ خاتون تحریری یا رسول اللہ اے آقا مجھے پاک کروا دیجیے مجھے طاہر کر دیجیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت یہ تھی آپ کے اخلاق اور کردار یہ تھے کہ آپ زیادہ سے زیادہ یہ چاہتے کہ لوگ اگر گناہ کرے تو اس گناہ کو کروا ڈال دیں میرے سامنے گناہ کی شکلوں کے اندر نہ آئے آپ نے چہرے انور کو بول لیا وہ خاتون اس طرف آئی پر مایا نہیں کر کر اس نے اپنے آپ پر ایک شمالیہ کا بوجھ لے لیا تھا زمین و آسمان کا بوجھ لے لیا تھا میری ماں تیری اولاد فاسق ہو رہی ہے تیرا شوہر گاڑی مٹا رہا ہے تیرا گھر جہنم کا داخل رہا ہے کبھی تجھے پکڑے ہوئی ایک گنا ہوا ایک غلطی ہوئی آئی آقا کے دربار میں آخا گائے تو گائے آخا پائے تو گائے آخا آگے تو آگے آخا پیچھے تو پیچھے جب مجبور ہو گئے اور گنا ثابت ہو گیا اور شواہی مل گئے آخا نے فرمایا کیا تم اس سے حمل سے ہے یعنی پیٹ کے اندر کیا بچہ پل رہا ہے اس خاتون نے کہا اللہ کے وسلم اس جنا کی وجہ سے پیٹ کے اندر جو ہے عمل پل رہا ہے اور جنیل ہے آقا نے فرمایا ہم سزا تجھے دیں گے تیرے پیٹ میں پلنے والے بچے کو نہیں دیں گے بچہ جب پیدا ہو جاتا تو آ جانا بچہ پیدا ہوا پہلا دودھ کا کپڑا ابھی بچے کے خلق کے اندر نہیں اترا تھا سڑک کتنی تھی اللہ کا خوف کتنا تھا اللہ کا ڈر کتنا تھا میری ماں کس سے خدا کا خوف گیا تیرا شوہر کا پردھان ہو گیا تیری اولاد اولاد بن گئی تیری اولاد یہودیوں کے طریقے پر چل پڑی تیری اولاد عیسائیوں کے طریقے پر چل پڑی ماں جب تو مسلمان ماں تھی تیری کوٹ سے بخاری جنم لیا کرتا تھا تیری کوٹ سے اجمیری جنم لیا کرتا تھا تیری کوٹ سے اشرف علی خان بھی جنم لیا کرتا تھا تیری کوٹ سے سلطان صلاح الدین پیدا ہوا کرتا تھا تیری کوٹ سے ٹیپو سلطان شہید پیدا ہوا کرتا تھا تیری کوٹ سے مجاہد اور غازی پیدا ہوا کرتے تھے میری ماں قدم قدم پر رہے ہیں میری ماں قدم قدم پر یزید للکا رہے ہیں قدم قدم پر آج جھوٹے خدا اور جھوٹے جو ہے کہہ رہے ہیں تمہارا خدا ہے تو بلاؤ تمہارا رسول ہے تو اسے پکارو تمہارا دین ہے تو اس کا حوالہ دو ماں اولاد پس رہی ہے بچوں کی عورتوں کی آبرو لٹ رہی ہے میری ماں تیری خوب کو کیا ہو گیا کوئی مجاہد کوئی غازی آج کیوں نہیں پیدا ہوتا تو گنا کی حالت میں میرے آقا کے دربار میں گئی میرے آقا نے کہا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد آنا بچے کے حلق میں دودھ نہیں ڈالا کئی آسا کے دربار میں فرمایا اچھا گرنی یا رسول اللہ میرے آقا میرے مولا مجھے پیار کر دیجیے اس حالت میں وقت آ جائے گی میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی آقا نے فرمایا بچہ جب روٹی کھانے لگے تو آنا روز صبح سویرے پہلا کام کا یہ ہوتا کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی دیتی اگر بچہ اس روٹی کو منہ کی طرف لے چلا جاتا چوسنے لگتا اس کا انتظار کرتی ایک دن وہ آیا کہ صبح کی دل میں نکلی سورج پھٹا اور اس روشنی کے اندر اس بچے نے اس روٹی کو اپنے منہ میں لیا اور چوتا ہنسی خوشی آقا کے دربار میں گئی فرمایا یا رسول اللہ میری ماں کس پر شوہر کی نافرمانی کا گوشت ہے کس پر اولاد کی تربیت نہ کرنے کا بوجھ ہے کس پر گھر کو جہنم خدا بنانے کا بوجھ ہے کس پر نمازیں چھوڑنے کا بوجھ ہے کس پر بے پردگی کا گوشت ہے کس پر اولاد کو عیسائی طریقے پر چلانے کا بوجھ ہے کیا کبھی کس پر بھی یہ احساس ہوا یا کبھی تو نے اس کو بہت سمجھا یہ خاتون کہنے لگی تہ یا رسول اللہ آسان نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی اتمام حجت کے لیے اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی آقا نے فرمایا اس خاتون کو پردے کے ساتھ لیے جاؤ اور اس کی کمر تک اسے جو ہے زمین کے اندر دفن کر دو اور پتھرے مار کر سنسار کر کر اسے ختم کر دو حضرت سعید العمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی اس مجمعے کے اندر سے تمام صحابہ پتھر مار رہے تھے حضرت صحیح دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر مارا سر کٹا اور خون کا پتارا نکل کر آپ کے سفید چادر پر آ کر گرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زمان مبارک سے نکلا کتنی گندی عورت ہے کہ تیرا گندا خون نے آج میرے جسم کو اور میرے کپڑوں کو ناپاس کر دیا پیچھے سے آواز آ رہی تھی عمر اس عورت کے بارے میں کچھ نہ کہو پلٹ کر حضرت عمر فاروق نے دیکھا کائنات کے سردار امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گرانی تھی آپ کے قول کے سامنے حضرت عمر کیا فرما سکتے تھے خاموش رہ گئے آقائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرمایا عمر اس عورت کو برا بھلا مت کہو اس لیے اس نے وہ کی ہے کہ اس توبہ کو سارے عرب پر تقسیم کی جائے تو سارے عرب کے گنہ گاروں کے گناہ معاف ہو کر جہنمی جنت میں جا سکتے ہیں اور ایک روایت کے اندر فرمایا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے اس عورت کی توبہ کافی ہو سکتی تھی اگر ساری دنیا کی طرف سے یہ عورت توبہ کر لیتی اللہ کسی کو جہنم میں نہ بھیجتا میری ماں گناہ کر کر گئی تو تو کائنات کے بخش کا ذریعہ بنی گناہ کر کر گئی تو اہل عرب کی بقرت کا ذریعہ بنی گناہ کر کے گئی اللہ کی نگاہ میں محبوب بن گئی نبی کی نگاہ میں محبوب بن گئی تیرا مقام اور تیرا مرتبہ یہ تھا کہ تجھ سے ایسے ایسے گاڑی ایسے ایسے باغ ایسے ایسے واپس تن تین بچے جو وقت کے ابو جہل کو جو وقت کے کچھ کو جو وقت کے سونی ملیر کو وقت کے جھوٹے خدا کو للکار کر اسے اپنے ہاتھوں سے مارا کرتے تھے قتل کیا کرتے تھے میری ماں آج تیری اولاد کو کیا ہو گیا ہے آج تیری شوہروں کو بیویوں کے شوہروں کو کیا ہو گیا ہے ہے میری بہن آج تیرے بھائیوں کو کیا ہو گیا کوئی معاذ نظر نہیں آتا کوئی معافی نظر نہیں آتا ہر سو ابو جہل سے نظر نہ آتا ہے ہر سو ابو جہل نظر آتا ہے اُس نظر آتا ہے سیوا نظر آتا ہے عبداللہ ابن وہی ابن سلو نظر آتا ہے میری ماں کب سے تیری پوچھ باز ہو گئی کہ نے حافظوں کو جل جنم دینا چھوڑ دیا تو نے مجاہدوں کو جنم دینا چھوڑ دیا تو نے قاضیوں کو جنم دینا چھوڑ دیا تم نے قدر والوں کو جنم دینا چھوڑ دیا میری ماں ادب سب آج کی اس مقدس رات کا واسطہ دے کر تجھے کہتا ہوں تو صحیح ہو جا تیرا پریوار تیرا خاندان تیرا شہر تیری اولاد تیرا معاشرہ صحیح ہو جائے گا تیری بگاڑ سے مت کا بگاڑ آئے گا تیری بگاڑ سے خاندان کا بگاڑ آئے گا میری ماں توبہ کر لے میرے بھائی اور کر لو توبہ کر لو آج دعویٰ کر لو دیکھو حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ شریف جلیل قدر شخصیت قبر کے سامنے کھڑی ہوئی ہے ہزاروں قطار رو رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے قبر میں جائیں گے اللہ کے فرشتے آ کر ہمیں جنت پہ لے جائیں گے ہزاروں قطار رو رہے ہیں جن کی زوجیت میں یہ بات بھی کرے آج کتنے صاحب کا دیا آئی جنہیں نورین کہا گیا جو اشر مبشرہ میں ہیں جو باحیا ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ روتے روتے داڑھی کر بتر ہو گئی صحابہ کرام نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں کیا معاملہ ہے تو حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے جو یہاں ناکام ہوتا ہے وہ اگلی منزلوں میں ناکام ہوتا ہے جو یہاں کامیاب ہوتا ہے وہ اگلی منزلوں کے اندر کامیاب ہوتا ہے قبر میں تجھے جانا ہے قبر میں مجھے جانا ہے قبر میں تیری عورتوں کو جانا ہے قبر میں میری عورت کو جانا ہے قبر میں تیرے ماں باپ کو جانا ہے قبر میں میرے ماں باپ کو جانا ہے میرے آسان نے فرمایا کہ جب ہے قبر کے اندر مردے کو رکھا جاتا ہے قبر آنے والے کے و نصب کو نہیں دیکھتی حضرت فاطمہ دارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقسیم ہو رہی تھی صحابہ کی آنکھیں جو آنکھوں سے نکل رہا تھا آنکھوں سے آنکھوں نکل رہے تھے روتے رہتے حالت بہت خراب ہو گئی تھی قبر سے کتاب کر کر کہنے لگے اے قبر کیا تو نہیں جانتی آج محمد وسلم کا جگر ہو جا آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے دل کا ٹکڑا آپ کے سینے کی عمل ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے امر کو زبان دے دی فرمایا کیا تم نے آقا سے یہ تربیت پائی کیا تم نے نبی سے یہی تعلیم پائی کیا تمہارے محبوب نے نہیں کہا کہ خبر آنے والے کے حسب و نصب کو نہیں دیتی جس خبر نے آقا کے جگر گوشے کو آقا کے آنکھوں کی ٹھنڈک کو اور سید کو نسائی آخری جنتی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کی رعایت صحیح کی میری ماں کیا اللہ تیری بے پردگی کو خبر معاف کر دے گی میری ماں کیا تیرے شوہر کی لاپرواہی کو تیری خبر معاف کر دے گی تیری اولاد کی جو تربیت تو نہیں کر رہی ہے عیسائی یہودی کے جگر پر انگریزوں کے طریقے پر تربیت کر رہی ہے کیا میری ماں خبر تجھے معاف کر دے گی جس نے حضرت فاطمہ کو نہیں معاف کیا جس کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تاران ہو تارے مار کر رویا کرتے تھے لوگوں اس قبر میں ہمیں جانا ہے وہ قبل ہمیں پہننا ہے اس جنازے میں ہمیں سوار ہونا ہے اور سیاست یہ ہے کہ سب لوگ مل کر بیٹھ گئے لیکن قیامت کے دن سب نہیں بیٹھیں گے اللہ اعلان کریں گے ممتاز الوم اے المجرمون مجرموں اے جہنمی کتوں آج جنتی لوگوں سے تم الگ ہو جاؤ اس وقت پتا لگے گا کتنے شوہر بیویوں سے الگ ہو جائیں گے کتنی بہنیں اپنے بھائیوں سے الگ ہو جائیں گے اور کتنی بیٹیاں اپنے پریوار سے کٹ جائیں گی یہ دنیا ہے ایک محفل میں سب کھا رہے ہیں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو سلام سلام کام کر رہے ہیں ایک دوسرے کو اسلامی نام سے پکار رہے ہیں ایک دوسرے کو جو ہے گلے مل رہے ہیں مسافہ کر رہے ہیں لیکن قیامت کے دن اللہ کردھائیں گے ان کا دلیہ بول مسلمانوں کا کر لو میں سے تقدس کا واسطہ دے کر نبی کرودے کی چالی کا واسطہ دے کر آتا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بنے جانے والے پتھر کا واسطہ دے کر اما علساہ کے پلٹنے کا واسطہ دے کر آپ کی تاہل حضرت حضرت زینب کے اس قربانی اور شہادت کا راستہ دے کر آخری مرتبہ میں تمہیں ادب اب اور جو ہے مرتبہ درخواست کرتا ہوں کہ فریق ان کی جنت وہ فریق ان سے شریف دو ہی راستے ہیں ایک جنت کا راستہ ہے ایک جہنم کا راستہ ہے یا تو پورے جنت کے راستے پر آ جاؤ یا تو پورے جہنم کے راستے پر آ جاؤ یاد رکھو ابھی جو بات میں کہہ رہا ہوں شیطان تمہارے دلوں پر آیا ہوگا شیطان نے تمہارے دلوں کے اندر الہام کیا ہوگا یہ ملا کا کام ہے دھوکہ دینا یہ ملا ملا کا کام ہے جہنم سے ڈرانا یہ ملا کا کام ہے جنت کی رغبت اور شوق اور لالچ کو پیدا کرنا یا یا یا عبادی لا میرا رحمت اللہ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں تم ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کر آؤ سمندر کے گھاٹ کے برابر گناہ لے کر آؤ ستاروں کے تعداد کے برابر گنا لے کر آؤ زمین آسمان آم کر گناہ لے کر آؤ اللہ کی رحمت میرے اور تمہارے گناہوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اگر سیدنا مسارا نبینا علیہ السلام سلام کے زمانے میں اس واقعے پر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں ایک آدمی تھا کوئی گنا سے چھوٹا ہوا نہیں نہ تغیرہ نہ کبیرہ نہ خلوت کا نہ جلوت کا نہ عبادت کا نہ معاشرت کا اللہ تبارک تعالیٰ نے بار بار اس کو سمجھنے کا موقع دیا سنبھلتا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے وہی کی علیہ السلام جاؤ اس بندے سے کہہ دو کہ اب تم قیامت تک توبہ کرو گے ہم تمہاری توبہ کو قبول نہیں کریں گے حضرت علیہ سلاط و سلام گئے اور جا کر کہا کہ تم نے اتنا گنا کیا اتنا گنا کیا اللہ تعالیٰ تمہاری سبا کو قبول نہ کرنے کا ادا کر چکے ہیں اب جب یہ بات ان کو سنائی حضرت علیہ سلاط و سلام نے یہ بات پیر کی طرح اس کے دل پر لگ گئی سناتے رہے اللہ کا حکم سناتے رہے اور پیغمبر اپنے فرمان کو سناتے رہے کبھی سدھرا نہیں اور راہ راست پر نہیں آیا اور جب یہ بات کہی ہے وہ کہنے لگا جنگل میں گیا اور مٹی کو اٹھا کر اپنے اوپر ڈالنے لگا کہنے لگا اللہ مجھے باؤ دے دے اے اللہ مجھے مار دے اے اللہ مجھے زمین میں دفن کر دے اے اللہ مجھے آپ آسمان سے برسا دے اے اللہ دو پہاڑوں کو ملا دے جو میری پیدا قبول نہیں کرتا رہ کر فائدہ تھا میں زندگی گزار کر فائدہ تھا یا نہیں تو مجھے آزاد دے یا زمین میں کئی دن کئی رات یہی کہتا رہا اور یہی اللہ سے درخواست کرتا رہا آخر کار ایک تدبیر اللہ نے خود اس کے ذہن میں ڈالی اور وہ اللہ سے کہنے لگا اے اللہ جب میری توبہ آپ نہیں قبول کرتے اور مجھے عذاب دینے پر اترے ہوئے ہیں اور مشکل ہیں ایک کام کیجیے اللہ اب تک جتنے لوگ پیدا ہوئے اور میرے بعد قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے اور ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے ان کی معافیت کی وجہ سے ان پر جو عذاب ہوگا اے اللہ جب مجھے عذاب بھگتنا ہے تو ان ساروں کا عذاب مجھے سیکھے پڑا یہ جہنم میں جائے مجھے اچھا نہیں لگتا اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے گنہ میرے گنہگار بندوں کے تعلق سے تیرے دل میں اتنا ہوتا کرم اللہ تبارک تعالیٰ نے معافی دے دی اور اس کی توبہ کو قبول کر لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی بھیجی حضرت موسا علیہ السلام سلام پر جب اس کا انتقال ہوا کہا موسا غلام جنگل کے اندر جاؤ تمہیں ایک لاش جو ہے اس حالت کے اندر ملے گی اپنے ہاتھ سے غسل دینا اپنے ہاتھ سے قدم دینا اور خود نماز جنازہ پڑھانا حضرت مصالحہ صلاح وسلام بڑے پریشان ہوئے کون آدمی ہے کہ جس کا غسل دینے کا حکم اللہ مجھے دے رہے ہیں ہاتھ سے کفل پسند پہنانے کا اور نماز جنازہ پڑا کر اور پھر اسے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنے کا جب جا کر دیکھا تو حیران پریشان کہ دنیا کا سب سے ایک نمبر کا بدماش ڈاکو زانی مجرم شرابی حیرت زدہ جگہ ہو گئے حضرت علیہ صلاح و السلام تو کہنے لگے بھائی تعالیٰ کیا ماجرا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے ماجرے کو سنایا اس لیے میرے بھائیوں میری مائیں اور بہنیں آج توبہ کر لو آج توبہ کر لو یا اللہ زمین دشمن ہو چکی ہے زمانہ دشمن ہو چکا ہے ہر طرف سے اجدے لپٹ رہے ہیں ہر طرف سے پھن مار رہے ہیں ہر بچو ہمیں بچوں رہا ہے سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے قرآن کے سائے سے آخا کے نبوت اور آخا کے روزے کی جالی کے سائے کے ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لے اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے ہمارے پہلے کو قبول کروا لے ہمارے سننے کو قبول کروا لے اے اللہ جتنے جا چکے ہیں ان کی بقرت کروا اے اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کروا ہمارے دشمنوں سے ہماری کروا ظاہری باطنی روحانی جسمانی ہماری حفاظت کر یقون تین و کل اللہ ہماری زندگیوں میں مولا و منظر دکھا دے اے اللہ چاہتے ہم سے دین کا کام لے لے ہم سے جہاد کا کام لے لے ہم سے اللہ کلیمت اللہ کا کام لے لے مجاہدوں کی کی مدد فرما غازیوں کے حوصلوں کو بلند فرما شہدا کے پسماندان کو صبر زمین عنایت کرنا ایمان اسلام کا بول بالا کرنا اور اس سے ٹکر لینے والی طاقت اور قوتوں کو دیش کو نابوز کرنا حیرت کریم ہماری مجلس کو قبول کرنا جو استاد کرام ہے اللہ ان کے سیدھے میں قرآن کو محفوظ فرما ظاہری باطنی اعتبار سے انہیں عمل پیدا کرنا ان کے والدین کے لیے ان کے خاندان کے لیے ان کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ان کے مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے اے اللہ بخش کا مقصد کا ذریعہ فرما اے اللہ کہنے کی کوٹائی کو بات فرما کہنے سننے کو قبول فرما اور جنت سے جانے کا ذریعہ اور سبق بنوا امین واقعان الحمد للہ رب سبحان صبح عربی العزت اللہ یقین علیہ وسلم الحمد للہ